جناب عروہ بن زبیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب نکلے یہاں تک کہ جب ہم مقام نخل کے ذات رقا میں پہنچے تو بنو غطفان کے ایک جماعت سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور مذکورہ روایت کے ہم معنی بیان کیا اس کے الفاظ حیوہ کے الفاظ سے مختلف ہیں اس میں کہا جب آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا اور کھڑے ہوئے تو یہ لوگ الٹے پاؤں چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جگہ جا کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف پوچھ کرنے کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس